حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کے پیغام نکاح پر اپنا پیغام نہ بھیجے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوالیس